ان کے اوپر زمین باوجود کشادہ ہونے کی تنگ ہو گئی اور ان کے اوپر ان کی جانیں بھی تنگ ہو گئی وہ خیال کر رہے تھے کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی ماوا و ملجہ نہیں ہے پھر اللہ سے انہوں نے توبہ کی اور متوجہ ہوئے بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی نو ہجری کے اندر یہ غزوہ تبوک وجود میں آیا جو انتہائی سخت گرمیوں کا مہینہ تھا فصلیں جو مدینہ کی تھی کھجوڑے وغیرہ وہ تقریباً پکنا شروع ہو گئی تھی دس ہزار مسلمان مجاہدین تھے ایک سال ایک مہینے تک وہ تبوک کے بارڈر پہ رہے لیکن لڑائی کی نوبت نہیں آئی کفر اپنے جگہوں میں واپس چلا گیا اس غزوے میں گنجائش نہیں تھی جیسے غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان فرمایا تھا کہ جس کا دل چاہتا ہے ہمارے ساتھ آ جائے جو نہیں آ سکتا کوئی بات لیکن جی، اس غزوہ تبوک میں حکم سخت تھا کہ کوئی شخص بھی ہماری اجازت کے بغیر نہیں رہ سکتا سارے دس ہزار سے لگ بھگ صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ بہت سارے سامان کھوڑا تھا تو اس میں ایک تو وہ صاحب اکرام کی جماعت ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا بس فوراً تیار ہو گئے جس کو قرآن مجید نے پہلے حصے میں بیان کیا والانصار الذین اتبعوه فی ساعت العسرہ کہ انصار اور مہاجرین صاحب اکرام فوراً نبی کی اتباع کرنے لگ گئے اس مشکل جہاد میں بس جیسے اعلان ہوا کوئی تردد نہیں بس فوراً جو ہے نبی کا ساتھ دینے لگ گئے یعنی تیار ہو گئے تیاری شروع ہو گئی اسی غزبے میں بہت دیر تک جو چندہ ہوتا رہا مسجد نبی میں یہ وہی غزبہ ہے جس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کئی اونٹ غلہ اور اشرفیاں وغیرہ دی تھیں پہلی جماعت تو یہ بات و قلوب فریق فلیق دوسری جماعت وہ ہے کہ جن کے دلوں میں شروع میں کچھ تردد تھا کہ پھر وہ بھی روانہ ہو گئے یعنی خیال آیا کہ بہت سارے غزبے ہم نے لڑے ہوئے ہیں یہ اس طرح کی نیکی حاصل پہلے بہت کر چکے ہیں تو چلو اس غزبے میں اگر نہ بھی گئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جی ہاں، یہ ہے تھوڑا سا سستی کی لیکن بعد میں خیال آیا کہ یہ غلط کر رہے ہیں جانا اچھا، چاہیے گویا پہلے برتن میں تو آپ کے ساتھ نہیں گیا لیکن ایک دو دن ہو گئے جو آپ روانہ ہو چکے تھے تبوک کی طرف تو یہ گروہ جس کو شروع میں کچھ تردد تھا اور ذہن میں یہ خیال تھا کہ بہت سارے رضوات میں ہم نے شرکت کی ہوئی ہے اس میں اگر نہ بھی گئے تو کیا فرق پڑتا ہے یہ پیچھے روانہ ہو گئے جن میں سے حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور کرام بھی ہیں دو جماعتیں ہو گئی تیسری وہ جماعت کہ جو منافقین کی جماعت تھی اور نہیں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جب واپس آئے آپ تو انہوں نے جھوٹے عذر بیان کر کے تو آپ کو راضی کر لیا آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو یہی عذر تھا دو یہ منافقین کی جماعت تھی چوتھی وہ جماعت جس کا یہاں ذکر ہوا وہ صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہ جن کا کوئی عذر نہیں تھا بس سستی ہو گئی اور انہوں نے جھوٹ بھی نہیں بولا سچی بات کہی ہے کہ بس اگر کوئی ایسا معقول عذر نہیں تھا سچ کہا ہے یہ کل دس صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ جن میں سے سات نے تو اپنے آپ کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا تھا مسجد نبی کے ستون کے ساتھ کہ اللہ جب راضی ہو جائے گا رسیاں کھول دیں گے توبہ قبول غلطی ہو گئی دس میں سے سات جن میں سے تین ایسے تھے یہ سارے دس کے دس وہ ہیں جن کا کوئی عذر نہیں تھا سستی کی وجہ سے جہاز میں نہیں گئے تو سات نے تو اپنی توبہ کا طریقہ یہ سوچا کہ چلو رسیوں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں اپنے آپ کو دلیل کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے گا تین ایسے تھے جنہوں نے رسیوں کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں باندھا سچی بات کہی کہ حضرت کوئی عذر نہیں تھا بس غلطی ہو گئی ہے آپ معاف کر دیں اللہ معاف کر دے گا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر انتظار کرو جاؤ اللہ معاف کرے گا اللہ کی معافی کا انتظار کرو ان تینوں کو جن میں سے کاپ بن مالک ہیں ہلال بن امیہ ہیں اور مراڑا بن حکیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں قرآن مجید نے یہاں بات کہی السلاست الذین خلفوا تین وہ جو پیچھے رہ گئے اور سچی بات کہی حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہو گئی ساتھی بھی نہیں بلاتے سلام کلام بھی ختم ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بولنا بند کر دیا تھا ان یعنی تینوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ جنہوں نے رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا ناراضگی کا اظہار کیا اور اس حد تک بولنا بند ہوا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کو بھی یہ ہدایت دی کہ ان کے ساتھ کوئی سلام سلام کی اجازت نہیں ہے یہ ادھر ادھر بھی کہیں جاتے ہیں ساتھیوں کو سلام بھی کرتے ہیں تو وہ آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا انتہائی زیادہ پریشانی کا زمانہ انہوں نے گزارا چالیس دن گزرنے کے بعد مزید سختی کا حکم حاصل ہوا کہ یہ اپنی بیویوں کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکتے نہیں رہ سکتے تو حضرت پاک کہتے ہیں کہ میں نے پھر اپنی بیوی کو یہ کہا کہ پر ہے آپ اپنی امی کے گھر چلی جاؤ کہ یہاں بندہ جب گھر میں رہے گا تو پھر اٹھنا بیٹھنا ہو ہی جاتا ہے کہیں یہ غلطی نہ ہو جائے وغیرہ ان میں سے جو ہلال بن امیہ ہیں یہ بہت بوڑھے تھے آدھے آدھے کچھ نوینے بھی تھے انہوں نے آپ کے نبی کے سامنے عرض کیا کہ حضور میں بہت بوڑھا ہوں اور میرا کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے مجھے باتھ روم لے جانا یا روٹی دینا یا کچھ تو میرے اور بیوی کے علاوہ کوئی کھانا بھی نہیں ہے تو آپ اجازت دے دیں کہ میری بیوی میرے پاس رہے تو آپ نے اجازت دے دی حضرت کاپ کہتے ہیں کہ مجھے بھی لوگوں نے کہا کہ آپ تو بڑے عزت اکرام والے تھے یوں ہیں یوں ہیں تو آپ بھی جا کے نبی کے سامنے درخواست کر لو میری بھی کہ مجھے میرے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیں اور کہتے ہیں میں دل میں سوچتا تھا خیال بناتا تھا ہمت پیدا کرتا تھا پھر کہتا تھا کہ معلوم نہیں ان کو اجازت ہو گئی ہے میں جاؤں تو کوئی اور سفر بات نہ ہو جائے بس کوئی بات نہیں ہے انتظار کرتے ہیں کہنا کہ مجھے بعض ساتھیوں نے یہ کہا کہ کعب آپ دوبارہ جا کے آپ سے لے لو آپ صلی اللہ وسلم سے اور کہو حضرت میرا یہ عذر تھا پہلے جو میں نے بات کی ہے وہ ایسی بات تھی میرا یہ عذر تھا میں اس لیے نہیں آ سکا تو کوئی بات نہیں تھوڑا سا جھوٹ بول دو تو آپ کا وہ ہو جائے گا چھٹکارا ہو جائے گا ناراضگی ختم ہو جائے گی وہ کہتے تھے کہ میں نہیں وہ ساتھی میرے لیے امتحان بن کے آتے تھے کہ وہ چیک کرتے تھے قدرت کا آپ کا امتحان کتنا ہے میں نے ان کو کہا کہ ایک تو غلطی ہو گئی ہے کہ جہاد میں میں ساتھ نہیں گیا ہوں ایک غلطی تو یہ ہے دوسری غلطی بھی کروں نبی کے سامنے جھوٹ بھی بولوں دو گنا ہو جائیں گے اور نبی کے سامنے تو جھوٹ بولنے سے بھی بندہ بچ نہیں سکتا کہ کے جھوٹ بول جان چھوڑا لوں کل وہی آ جائے گی اور حقیقت حال سے اللہ پاک آپ صلی اللہ وسلم کو باخبر کر دیں گے پھر میں اور ذلیل ہو جاؤں گا میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں غلطی ہو گئی ہے اللہ معاف کرے گا میں مسلسل اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے اور یہ صاحب مالدار تھے ان کے پاس باغ اور گھوڑے اور یہ یہ انصاری صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا ایک رشتہ دار ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں ہے حضرت ابو قطادہ وہ صحابی ہیں جو شکار کرنے میں سب سے ماہر تھے جتنی شکار کی روایات آتی ہیں نا کہ وہ تیر چلانا ہے وہ کتے کو سکھانا ہے شکار والے کتے کو فلانے پھلانے جانور کا شکار کرنا ہے پھر جیسے شکار ہو جائے بسم اللہ اللہ اکبر اگر مل جائے شکار تو صبر کرنا ہے وغیرہ اکثر روایات جو شکار سے متعلق ہیں وہ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ سے اور حضرت ابو قطادہ حضرت کعب بن مالک جو متاثرین میں چل رہے ہیں ان کے رشتہ دار میں اپنے ابو کٹادہ بھائی کے پاس گیا میں نے سلام کیا ان کے باغ میں گیا وہ بیٹھے تھے میں تنگ ہو گیا تھا زندگی سے کہ کوئی مجھے سلام کلام ہی نہیں کرتا اس حد تک پریشان تھا میں تو یہ سارے میرے عزیز وقت اور رشتہ دار یہ صحابہ کرام صبح شام ملنے والے لیکن آج ہمیں کوئی سلام بھی نہیں کرتا میں سلام کروں کوئی جواب ہی نہیں دیتا میں تنگ ہو گیا تھا زندگی سے کہ مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہوا ہے اور اور باوجود اس کے کہ ان کے گھوڑے بھی بڑے تیز اور اچھے اور میں نے کہا مالدار صحابی ہیں یہ میں ابو کبا کے پاس گیا وہ باغ میں بیٹھے تھے میرا رشتے دار ہے میرا ہر اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ تھا ہر طرح کے دکھ سکھ کی پریشانیاں مشورے بھی میں اس کے ساتھ کرتا رہتا تھا وہ بھی باغ والا میں بھی باغ والا وہ بھی انصاری میں بھی انصاری میں نے سلام کیا اس میں جواب نہیں دیا میں نے پھر سلام کیا پھر اس نے جواب نہیں دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب منت یہ ہوا تھا کہ ان کے ساتھ سلام کلام بند جب تک اللہ ان سے راضی نہ ہو جائے جب میں نے تیسری مرتبہ سلام کیا پھر بھی کوئی جواب نہیں پھر میں نے اس کو کہا میں اللہ کی کسم کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول شریعت قرآن کے ساتھ محبت ہے میں مسلمان ہوں تو اس کا جواب ابو قطعہ نے مجھے یہ دیا کہ آپ کی یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اگر محبت ہے تو اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہوگا جب یہ بات کہی میں اٹھ کے واپسی کا انتہائی پریشان ہوا کہ یہ جواب بھی عجیب تھا مجھے گیڑ ہی نہیں پڑا وہ باپ کی ساتھ دیواری تھی نا تو اس کا جو دروازہ تھا دروازہ ہی نہیں مجھے ملا اتنا میرا دماغی حالت اور یہ پریشانی کی میرے اوپر سوار ہوئی کہ سوچ سوچ کر آخر میں نے باپ کی دیوار کو پلان کیا کہ اس کا تو گیل ہے ہی نہیں اس حد تک ہفتہ بھی اسی دوران میں میں بازار بھی جاتا تھا اور نماز میں بھی شریک ہوتا سارے کام کرتا تھا ان حضرات کی ایک خوبی مفسرین نے لکھی ہے کہ جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تھے اور پچاس وہ اور گھر ہو گئے معلوم ہو جاتا ہے ساتون کی اس کا طرف یہ پچاس دن باوجود ناراضگی کی نمازوں میں حاضری آپ کے بازو نصیحت کے جو مجالس تھی ان میں حاضری مسلسل دیتے رہے اپنی طرف سے کوئی مطلب ہے وفاداری میں کمی نہیں کی ہے جو غلطی ہو گئی تھی ہو گئی یہ کہتے ہیں کہ میں مجلس میں بیٹھتا تھا جا کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بعد نصیحت کرتے تو دیکھتے تھے نا تو جیسے میں نظر آتا تھا مطلب منہ دوسری طرف تھا میں جب پہلی صف میں کھڑا ہوتا آپ صفوں کو درست کراتے تو جیسے یوں صف کے میری نظر آ جاتی میں نظر دوسری طرف چہرہ کر لیتے تھے سب کا بظہار تھا اسی دوران یہ بھی میرے اوپر ایک اور امتحان آیا دس سال جو سات جہاں کے قریب جو ایک علاقہ تھا ریاست تھی اس کے بادشاہ کا سفیر آیا اور ڈھونڈتا ہوا کہ کا اپنے مالک سے ملنا ہے کا بن مالک انصاری سے ملنا ہے وہ مجھے لے میرے پاس لے آئے اس نے خط لایا کہ یہ ملک غسان کی طرف سے آپ کو یہ خط ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کا نبی اور آپ کے ساتھ ہی ناراض ہو گئے آپ کا ترقی ختم ہو گئی ہے آپ ہمارے ملک میں آ جاؤ ہم ہر طرح کی خدمت کریں گے تعاون کریں گے مال و دولت دیں گے زمین دیں گے فلاں دیں گے سب کو آپ ناراض ہو جاؤ آپ بھی جگہ آپ کے ساتھ ناراض ہیں میں نے اس کاشد کو پکڑا جو خط لے کے آیا تھا یہ بھی میرے اوپر اختیار تھا تو پھر میں کیسے سمجھا کہ بندہ یہ کام کرے ہے اس کو لہٰذا اپنے قبضے میں کرو اور نبی کی مخالفت کا ایک محاذ بناتے ہیں میں نے اس کو پکڑا اور سیدھا تندور ایک گرم ہو رہا تھا اس کے سامنے اس کا خط تندور میں ڈالا میں نے اس کو کہا کہ بات یہ ہے کہ اس طرح کی پریشانیاں ہم ہم ناراض نہیں ہماری محبت نہیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش اور امتحان میں ان نجات دے گا ہم غسان اور ان کو بڑے ہم سمجھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہم نے بیعت کی ہوئی پھر اس کے بعد ان حضرات کی توبہ قبول ہوئی سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے ان کو بشارت دی جس کے بارے میں یہاں پر قرآن مجید نے فرمایا کہ ان کے لیے زمین کو شادت ہی تنگ ہو گئی ان کی جانیں بھی تنگ ہو گئی یہ متوجہ عید اللہ رہے اور اللہ اچھا نے ان کی توبہ کو قبول کیا اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان